روک لیا ان جمنت بس اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا انسان کا نفس آزادی چاہتا ہے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے اس کو لگام ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت کا خوف کریات کی باند ہے جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اس کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا آسان ہوگا اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ گناہ کرنے میں میرا سراسر نقصان ہے جیسے کوئی آدمی بچھو کو نقصان دہ سمجھتا ہے تو بچھو کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا چھوٹا ہو یا بڑا بچھو سے دور رہتا ہے کوئی کہے بھی صحیح کہ ہاتھ لگاؤ تو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا کہے گا یہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو جس طرح بچھو سے نقصان پہنچنے کا یقین ہے بندہ ہاتھ نہیں لگاتا اسی طرح جب دل میں خوف خدا آ جاتا ہے تو گناہ کے نقصان کا یقین ہوتا ہے انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا دو لفظ ہیں ایک خوف اور دوسرا حضم خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم یہ عجیب بات ہے کہ جب کسی بندے کو حزن زیادہ ہو اندر کا غم زیادہ ہو تو اس بندے کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے مسئلے کو کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا کئی دن کھانے کو دل ہی نہیں کرتا ماں کا بیٹا فوت ہو گیا کئی دن اس کا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا طالب علم امتحان میں فیل ہو گیا کئی دن اس کو کھانے کو دل ہی نہیں کرتا علماء نے لکھا ہے جب حزن بڑھ جاتا ہے تو انسان کا کھانا کم ہو جاتا ہے اسی طرح جب خوف خدا بڑھ جاتا ہے تو انسان کا گناہ کرنا کم ہو جاتا ہے جتنا خوف خدا زیادہ ہوگا اتنا وہ گناہوں سے بچے گا یہ خوف خدا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بحث کی ہے کہ انسان کے دل میں امید غالب کب ہونی چاہیے اور اس کے دل پہ اللہ کا خوف کب غالب ہونا چاہیے نچوڑ یہ نکالتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں انسان پر خوف غالب ہو تاکہ وہ اپنے نفس کو سرکشی سے روک سکے لیکن بڑھاپے کے اندر دل میں امید غالب ہو تاکہ اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ دل لگا رہے خوشی کی حالت میں انسان پر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے غم کی حالت میں انسان کے دل پر امید غالب ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو سکے صحت کی حالت میں انسان پر خوف غالب ہونا چاہیے اور بیماری کی حالت میں انسان کے دل میں امید غالب ہونی چاہیے اگر امید غالب ہوگی تو انسان مایوس نہیں ہوگا یاد رکھنا خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں اس لیے کسی عارف نے کہا سکھ دکھا تو دیواں وار سکھ دکھا تو دیو وار دکھا آن ملایا ہوں یار کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے پر آزمائشیں بھیجتے ہیں امتحان بھیجتے ہیں پریشانیاں بھیجتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھولے بندے کو اپنا گھر دکھانا ہوتا ہے غفلت میں پڑے ہوئے کو اپنے گھر کا دروازہ یاد دلانا ہوتا ہے چنانچہ پریشانی آتی ہے تو بندے کو وظیفے یاد آتے ہیں دعائیں یاد آتی ہیں مسجد یاد آتی ہے پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے گھر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے تو یہ خوف خدا بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے آپ دیکھیں کہ خوف ہوتا ہے کئی طرح کا ایک ہوتا ہے کسی کی صدا کا خوف ایک ہوتا ہے کسی کی ناراضگی کا خوف جیسے اگر خامند بڑا اچھا ہو نیک ہو ہر خوبی کا مالک ہو تو اس کی بیوی کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ میرا میاں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے آدمی کی نوکری بڑی اچھی ہو تو اس کے دل میں ڈر رہتا ہے میرا باس مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ جو ہے نا ناراض نہ ہو جانا یہ اصل چیز ہوتی ہے تو مومن کے دل میں بھی ہمیشہ یہی حالت ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے جس آدمی کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کے دل پہ ایسا خوف سوار ہوتا ہے کہ وہ اپنی کال کوٹھڑی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کے منصوبے نہیں باندھتا حالان تنہائی ہوتی ہے اس کا دین گناہ کدھر نہیں جاتا اس وقت اس کے دل پہ خوف ایسا غالب ہوتا ہے اس کو پتہ ہے مجھے صبح پھانسی دے دی جائے گی اب وہ خوف اس کو گناہ کے کاموں سے بے نیاد کر دیتا ہے اور وہ اپنی موت اور زندگی کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے اسی طرح مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جب خوف ہوتا ہے تو وہ پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے ایک نوجوان آیا کسی اللہ والے کی خدمت میں حضرت کیا کریں میں جوان العمر ہوں مجھ سے اپنی نگاہیں تو کنٹرول ہوتی ہی نہیں میں کیا کروں یہ تو بڑا مشکل کام ہے بڑی کوشش کرتا ہوں پھر نگاہیں اٹھ جاتی ہیں میں کیا کروں ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اس کا علاج سمجھاؤں گا ایک کام کرنا پڑے گا اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا ہے یہ بازار کے دوسرے سرے پر جو فلاں بزرگ رہتے ہیں ان کو پہنچا کے آؤ شرط یہ ہے کہ ایک کترا دودھ کا نیچے نہ گرے اس نے کہا حضرت میں پہنچا دیتا ہوں میں دیکھو بندہ ساتھ بھیجوں گا اگر کترا گرا وہ وہیں بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا اب وہ ذرا متا ہو گیا چنانچہ انہوں نے دودھ لبا لب بھر دیا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور ساتھ ایک مشتنڈے اچھے موٹے تازے کو بھی ساتھ کر دیا اور کہا کہ اچھا بھائی جہاں دودھ گرے وہیں کھڑا کر کے جوتے لگانا اب یہ نوجوان اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے اب یہ بڑا محتاط چل رہا ہے فکر لگی ہوئی ہے کہیں گر نہ جائے کہیں گر نہ جائے بڑے بازار میں رسوا ہو جاؤں گا بڑے بازار میں جوتے لگیں گے بڑے بازار میں میری رسوائی ہوگی اب یہ بچتا بچاتا دودھ کو لے کے بڑی مشکل سے اس بازار کے دوسری طرف پہنچا جب اس نے ان بزرگوں کو دودھ پہنچا دیا اب اس نے سکھ کا سانس لیا چنانچہ آیا اور ان بزرگوں کو بڑی خوشی سے کہنے لگا حضرت میں نے بحفاظت دودھ پہنچا دیا ان کا بھائی یہ بتاؤ کہ اس دودھ پہنچانے کے درمیان تم نے کتنے چہرے دیکھے کتنی شکلیں دیکھی کہتے حضرت ادھر تو دھیان ہی نہیں تھا ادھر تو دھیان ہی نہیں تھا یہی فکر لگی ہوئی تھی بچہ چپ رہو کوئی ناروں کی ضرورت نہیں ہے ہم لکش بند ہیں ان حالات و کیفیات کو اپنے دل کی دیگچی میں بند کرو اوپر ڈھکنا دو اور اسے پکنے دو تو اس نے کہا حضرت مجھے تو یہی فکر تھی کہ کہیں یہ دودھ گر نہ جائے میری رسوائی ہو جائے گی ان بزرگوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس دل کے برتن کو اللہ نے ایمان کے دودھ سے لبریز کر دیا اب یہ کہیں گر نہ جائے ورنہ قیامت کے دن رسوائی ہو جائے گی تو جب دل پہ غم سوار ہوتا ہے نا پھر انسان ادھر ادھر نگاہیں نہیں اٹھاتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا تو خوف خدا اللہ تعالی کی عجیب نعمت ہے اس خوف کی تین قسمیں ہیں تین درجے ہیں ایک ہے عوام الناس کا خوف عوام الناس کا خوف کسے کہتے ہیں جیسے ایک بچے نے گلاس توڑ دیا شیشے کا اب وہ چھپ کے بیٹھے کمرے میں اسے پتہ ہے امی کو پتہ چلے گا تو مجھے تھپڑ لگنے یہ عوام الناس کا خوف ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے کرتوت کیے اب اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے تو ہمیں سزا مل ہے گناہوں پر سزا کا خوف اس کو عوام الناس کا خوف کہتے ہیں ایک خوف اس سے ذرا اعلی قسم کا ہے اس کو کہتے ہیں صالحین کا خوف وہ صالحین کا خوف کیا ہے کہ نیک لوگوں کا خوف جو اپنی طرف سے نیکیاں کرتے ہیں اچھے اعمال کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں مگر ڈرتے ہیں کہ جس کوالٹی کی نماز ہونی چاہیے ہم اس کوالٹی کی نماز نہیں پڑھ سکے پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے ماں ابدنا کا حق کا عبادتی و مارتنا کا حق کا مارپتی اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے جیسے تیری مارفت پانی چاہیے تھی ہم تیری مارفت کو نہیں پا سکے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے نیکی کرتے ہیں اچھائی سے زندگی گزارتے ہیں یہ صالحین ہوتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں مگر وہ اپنی اعمال کی کوالٹی پہ ڈر رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھوٹا مال ہے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں ان کے دل پہ خوف سوار ہوتا ہے کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں سمجھے کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں چنانچہ عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سن لیجئے بکالا کی دکان تھی کریانے کی ان کے پاس کوئی کھوٹا روپیہ لاتا تو پہچان تو لیتے مگر اسے رکھ لیتے اور اس کے بدلے سودا دے دیتے پہلے وقتوں میں چاندی کے روپے ہوتے تھے تو جب وہ گھس جاتے اور پڑے نہ جاتے تو لوگ کہتے تھے کھوٹے ہو گئے اب وہ کھوٹے پیسے رکھ تو لیتے سودا دے دیتے ساری عمر ان کا یہی معمول رہا جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا آخری دمہ قریب آ گیا لیتے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے لگے اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا آج تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا میرے مالک تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما یہ صالحین کا خوف ہوتا ہے اپنی طرف سے عمل کرتے ہیں مگر ڈر رہے ہوتے ہیں کانپ رہے ہوتے ہیں دل میں دعائیں کرتے ہیں میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے فکر ہوتی ہے ہر وقت پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا قیامت کے دن قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمارے عملوں کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے آج تو آپ کیلا لینے جائیں نا اور کسی دکان پر کیلا دیکھیں کہ بہت ہی گلا سڑا ہے تو دکاندار آپ کو کہتا بھی ہے نا کہ یہ کیلا لے لیجئے ایک نظر ڈال کے کہتے ہیں نہیں اسے تولنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ والوں کے دل پہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں بھی گلے ہوئے کیلے کی طرح ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ مالک ہمارے عملوں پہ نظر ڈالے اور کہے مجھے ایسے عملوں کی ضرورت نہیں ہے وہ گھبراتے ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ تنہائیوں میں روتے ہیں کہ لا جیسی نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں ہم ایسی نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو ان کو کوالٹی کا ڈر رہتا ہے آج کل دیکھیں نا ہر انڈسٹری میں کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں جی آج کا کسٹمر کوالٹی مانگتا ہے اور جس نے چند ٹکے دینے ہو وہ بھی کوالٹی مانگتا ہے تو جس پروردگار نے دنیا آخرت کی اتنی نعمتیں دینی ہیں وہ بھی بندے سے کوالٹی مانگتا اس لیے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا موت و حیات کو پیدا کیا یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے بہتر عمل کرنے والا اکثر وہ عملہ نہیں تھا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے احسن عملہ عمل کی کوالٹی اللہ کو مطلوب ہے اور آج عمل کی کوالٹی تو ہمارے اندر ہے نہیں ہم اپنی نمازوں کو ہی دیکھ لیں کیسی نمازیں پڑھتے ہیں حاضری ہوتی ہے مسجد میں مگر دل میں حضوری نہیں ہوتی حاضری ہوتی ہے حضوری نہیں ہوتی اور حضوری کے بغیر نمازیں قبول نہیں ہوتی فرما دیا لا فلا الا بحضور القلب حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب ہماری نمازوں کا کیا بنے گا اس کی فکر لگ جائے اس کا غم لگ جائے ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا دیور پہنا تیار کرنے کے بعد کسی نے تعریف کر دی کہ تجھے تو زیور بڑے اچھے لگ رہے ہیں کپڑے سج رہے ہیں یہ اچھا وہ اچھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ گھبرا گئی کہنے لگی کیا ہوا تم کیوں رو رہی ہو یہ رونے کا وقت تو نہیں ہے اس نے کہا کہ میں رو اس لیے پڑی کہ تم نے تو میرے حسن و جمال کی تعریفیں کی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر جس خاوند کی خاطر تم نے مجھے تیار کیا میں اس خاوند کے پاس پہنچی اور اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام کی ہوں گی اگر میں اپنے میاں کو پسند نہ آئی تمہاری تعریفیں میرے کس کا تو بھائی قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے تو دنیا کی تعریفیں کس کام کی سوچنے کی بات ہے نا اصل تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مالک قبول فرما لے اس کی رحمت کی نظر پڑ جائے یہ ہوتا ہے صالحین کا خوف وہ ڈر رہے ہوتے ہیں عمل اپنی طرف سے بہتر سے بہترین کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مالک اس کو قبول فرما لے کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں حضرت مولانا حسین مدی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ تحجد کے وقت میں اٹھتے اور اس طرح روتے استغفار کرتے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کسی بچے کو اس کا والد مار رہا ہے اور وہ بچہ اپنے والد کے پاؤں پکڑ کے اس کی منت سماجت کر رہا ہے اس طرح سے اللہ کے حضور روتے تھے اپنے گناہوں تو ہمارے اکابر کس طرح رو رو کے اپنے رب کو مناتے تھے یہ صالحین کا خوف کہلاتا ہے ایک خوف اس سے بھی اونچا اسے کہتے ہیں عارفین کا خوف جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں عارف ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں باخدا ولی لوگ ہوتے ہیں انبیاء اور رسول یہ خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے یہ سب سے اونچی قسم اور یہ خوف کیا ہوتا ہے کہ یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں رحمتیں سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے اب اللہ کرے کہ موت تک یہ سلامت رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کہیں محروم ہو جائے وہ جانتے ہیں کہ شیطان ابتدا میں کتنا عبادت گزار تھا حتیٰ کہ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دیا وہ جانتے ہیں کہ بلم باور اپنی قوم کا مستجاب الدعوات بندہ تھا چار سو سال اس نے عبادت کی لیکن پروردگار کی بے نیازی کا ایسا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی چار سو سال کی عبادت کو اس کی کر لگا دی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کچھ معاملہ پیش نہ آ جائے وہ اللہ تعالی کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں بے نیازی سے ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آ جائے پتہ نہیں ہم کسی آزمائش میں گرفتار نہ ہو جائیں ان کا خوف یہ ہوتا ہے اس لیے وہ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں انبیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کانو کلیل من و رات کو بہت کم آرام کرتے تھے زیادہ عبادت کرتے تھے اور جب رات صبح کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے چنانچہ ہمارے اکابرین کی حالات میں لکھا ہے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے اور صبح کے وقت اس طرح اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے جیسے یہ وہ انسان ہے جو ساری رات کبیرہ گنا کا مرتکب ہوتا رہا عبادت کرتے تھے پھر ڈرتے تھے اور کانپتے تھے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے یہی خوف نبی علیہ السلام کے دل میں تھا اس لیے کہ جس نے اللہ کی عظمت کو جتنا سمجھا اتنا ہی وہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے ڈرتا ہے آپ دیکھیں نا شیر پنجرے میں بھی ہونا اور قریب بندہ جائے اور شیر یوں آنکھ اٹھا کے اس کو دیکھ لے تو بندے پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے پتہ کہ یہ جنگلے کے اندر ہے مگر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے تو اگر شیر آنکھ اٹھا کے کہیں دیکھ لے تو بندہ کب کب آ جاتا ہے اسی طرح اللہ والے ڈرتے ہیں کہ کہیں مالک کی بے نیازی کی نظر ہم پہ نہ پڑ جائے تو اللہ تعالی کی شان بے نیازی سے ڈر رہے ہو حضرت ثانی رحمت اللہ نے لکھا ہے قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی بندہ اپنے علم اور عمل پہ ناز نہیں کر سکتا اپنے علم اور عمل پہ ناز نہیں کر سکتا قرآن مجید کی پہلی آیت توجہ فرمائیے گا تو لبا متوجہ ہو ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی لنذهبن بالذی اوحینا الی اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں وہ سب کچھ جو آپ کو وہی کے ذریعے سے ہم نے عطا کر دیا اللہ اکبر اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنے علم پہ کوئی ناز نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم لے لیں واپس سب کچھ جو ہم نے آپ کو وہی کے ذریعے تاج کیا لنز بننا سکیلا کسیگا تاکید کا آخری درجہ اس آیت کو پڑھ کے دل کاپتا ہے کہ ہمارا علم بھی کیا ہے اور ہم اس علم پہ کیا ناز کر سکتے ہیں جو دینا جانتا ہے میرے دوستوں وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے تو ڈرے انسان اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور ایک آیت عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ان کا اے محبوب اگر ہم آپ کو اس ثابت قدمی عطا نہ کرتے استقامت نہ عطا کرتے لقد کت ترکن الم الم چی ان و نصيرا اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی بندہ اپنے عمل پہ ناز نہیں کر سکتا اگر عمل سے استقامت کو ہمیں حاصل ہے یہ ہمارا کمال نہیں یہ اس کمال والے کا کمال تو عقل مند بندہ ہمیشہ صفات و کمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتا ہے ورنہ تو وہ پروردگار جب نگاہ ناز ہٹا لیتا ہے تو پھر بندہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے یہ کدار کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی یہ کدار کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی باہر آئے جب اس کی رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو پھر بندہ بے سہارا ہو جاتا ہے حضرت شیخ الدیث نے واقعہ لکھا ہے عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا بڑے شیخ تھے اپنے وقت کے حفاظ حدیث میں سے تھے ایک لاکھ حدیثیں یاد تھیں قرآن مجید کے حافظ تھے لاکھوں انسانوں کے روحانی پیشوا تھے آزمائش میں گرفتار ہو گئے آزمائش بڑی عجیب تھی کہ اپنی جماعت کے ساتھ بستی سے گزر رہے تھے بستی عیسائیوں کی تھی انہوں نے اپنے دروازوں کے اوپر مکانوں کے اوپر سلیبیں لٹکائی ہوئی تھی ان کے دل میں خیال گیا یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیتے اتنی سی بات سوچنی تھی کہ پروردگار کی طرف سے پکڑ آ گئی اچھا تم اگر ایمان پر قائم ہو تو یہ تمہاری عقل کی وجہ ہے یا ہماری دین کی وجہ ہے یہ بے عقل لوگ ہیں عقل سے ہدایت ملتی ہے بات انہوں نے یہ بات سوچی اور ان کے اندر سے کوئی چیز بالکل نکل گئی اب نماز پڑھنی تھی کنویں پر آئے ساری جماعت کے لوگ کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی شان کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھی ان کی جو ان میں سے ایک پر نظر پڑی تو ان کی تو حالت بالکل بگڑ گئی جماعت کے لوگوں کو بتا دیا میں اب تمہارے قابل نہیں رہا تم جاؤ چلے جاؤ جا کے اللہ اللہ کرو میرے پاس جو نعمت تھی میں آج اس نعمت سے خالی ہو گیا وہ بڑا روئے بڑا کہا منت سماجت کہنے لگے میرے پلے کچھ نہیں خیر اٹھ کے بستی کی طرف چل دیے لوگوں سے پوچھا وہ فلاں کپڑوں والی جو لڑکی تھی کون ان کا نمبردار کی بیٹی اس کے گھر پہنچے کہ جی اس لڑکی سے میرا نکاح کر دو اس نے کہا آپ نواقع سے ہم تو نہیں جانتے آپ دو سال ہمارے پاس گزارے اس کے بعد ہم چاہیں گے تو نکاح کر دیں گے لیکن اس دوران ہمارا ایک کام کرنا پڑے گا ان کا وہ کون سا اس عیسائی نے کہا کہ میں نے سور پالے ہوئے ہیں سوروں کا ریوڑ ہے روزانہ تم ہمارے سور چرا دینا اگر یہ کام کرو تو ہم تمہیں یہاں رکھنے کے لیے تیار ہیں اور یہ تیار ہو گئے اب جب جماعت واپس گئی اور انہوں نے لوگوں کو جا کے بتایا کہ ہمارے اس شیخ کا تو یہ حال ہوا تو وہاں تو لوگ سن کر ہی بے ہوش ہو گئے کتنے تھے جو گر کر ان کو موت آ گئی حیران تھے ایسے نیک بندے پر بھی آزمائش آ سکتی ہے عجیب کوحرام مچ گیا تھا ایک سال گزر گیا ایک سال کے بعد شبلی رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہ میرے شیخ نیک تھے متقی تھے پرہیزگار تھے یہ جو کچھ ہے ہے تو کوئی آزمائش میں جا کے دیکھتا ہوں میرے شیخ کے حالت میں چنانچہ وہ اپنے شیخ کے پاس آئے بستی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے آج اسی وضاقتہ میں کھڑے سوروں کو چرا رہے ہیں تو چڑھا رہے یہ آئے اسلام کیا پوچھا حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے قرآن یاد ہے لگے نہیں میں قرآن بھول گیا حضرت کچھ یاد ہو سوچ سوچ کے کہنے لگے ہاں ایک آیت یاد ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ میں یو نمالہ مکرم جسے اللہ زلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہو سارا قرآن بھول گئے بس یہ آیت یاد رہی حضرت آپ تو حدیث کے بھی حافظ تھے حدیث یاد ہے کہنے لگے بھول گیا حضرت کوئی حدیث یاد ہو فرمان لگے ہاں ایک یاد ہے مم بدل دین ہو پخت جو اپنے دین کو بدل لے اس بندے کو قتل کر دیا جائے یہ آیت یاد رہی یہ حدیث یاد رہی باقی سب کچھ بھول گئے شبلی رحمت اللہ نے رونا شروع کر دیا کہ میرے شیخ کس حال میں آ گئے اللہ تعالیٰ کی شان اخلاص کے نکلے ہوئے آنسو تھے اللہ کے ہاں قبول ہو گئے تو ان کے شیخ نے بھی رونا شروع کر دیا اور روتے روتے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دعا مانگتے ہوئے یہ کہنے لگے اے اللہ میں تجھ سے یہ توقع تو نہیں کرتا تھا میں تیرے ساتھ یہ گمان تو نہیں کرتا تھا کہ میں اس حال میں بھی پہنچ جاؤں گا اب جب روئے اور یہ الفاظ کہے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو واپس لوٹا دیا بالآخر توبہ کی توفیق نصیب ہوئی دوبارہ قرآن پاک بھی ان کے ذہن میں آ گیا حدیث بھی ذہن میں آ گئی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہی دعوت و ارشاد کا کام لے لیا مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ پکڑ آخر آئی کس وجہ سے فرمانے لگے کہ میرے دین میں اتنی سی سوچ آ گئی کہ یہ عیسائی کتنے کم عقل ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک چلاتے ہیں اتنی سی بات پہ مالک نے پکڑ کر لیا تم ہدایت پر ہو یہ تمہارے عقل کا کمال ہے یا یہ ہمارا و کمال ہے تو کبھی کبھی اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ آ جاتی ہے تو جب ایسا معاملہ ہے تو کوئی بندہ ناز کر سکتے ہیں اپنی نیکی اور تخوا پر کوئی ناز نہیں کر سکتا کوئی ناز نہیں کر سکتا اس لیے یہ عارفین کا خوف سب سے اعلی درجے کا خوف ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب آندھی آتی تھی اللہ کے محبوب گھر سے مسجد میں آ جاتے چہرہ خوف جو ہے اس پر تاری ہوتا تھا اور نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور دعائیں مانگتے کبھی گھر تشریف لے جاتے کبھی مسجد میں صحابہ پوچھتے اے اللہ کے نبی آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں آپ فرماتے پہلی امتوں پر بھی بادل آئے وہ امتیں سوچتی رہی ہم پر پانی کی بارش برسائی جائے گی لیکن اللہ نے ان بادلوں سے ان پر پتھروں کی بارشیں سے برسا کر ان کی شکلوں کو مسک کر دیا میرے اوپر بادل آتے ہیں میں ڈر جاتا ہوں پتہ نہیں مالک اس میں سے کیا میرے اوپر گرائے گا سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے سرخیل امام جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں وہ ایمان کا رتبہ عطا کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اتنا ایمان و ابھی بکرے ما ایمان امتی لوجہ اگر میری ساری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کی روشنی سب سے پہلے ان عمارات پہ پڑتی ہے جو سب سے زیادہ اونچی اور بلند بالا ہوتی ہے جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی سب سے پہلی کرنیں اس شخصیت پر پڑی جو پوری امت میں سے بلند بالا تھی اور وہ سینا سیدھی کے اکبر تھے اللہ نے ان کو سب سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرما دی ایسی ہستی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا ایسی شخصیت ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی پرندے کو دیکھتے تو رونے بیٹھ جاتے کیوں کہتے ہیں پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے تجھ سے تو قیامت کے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور ابو بکر کو تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کبھی کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا اے کاش میں گھاس کا تن کا ہوتا اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا رویا کرتے تھے اور یہ تمنا کیا کرتے تھے سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا پڑے گا یہ قیامت کے دن کی پیشی کوئی چھوٹی بات ہے محمد شاہ مکران کا بادشاہ گزرا ہے ایک دفعہ شکار کے لیے نکلا جنگل میں تین دن ٹھہرنا تھا وہاں ایک بڑھیا رہتی تھی اس کے پاس ایک گائے تھی اس کے پولیس والوں نے اس کی گائے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کے کھا لیا بڑھیا نے کہا بھائی مجھے پیسے ہی دے دو میں کوئی اور گئے لے لیتی ہوں انہوں نے پیسے بھی نہ دیے بڑی پریشان اس نے کسی عالم سے پوچھا عالم نے کہا کہ یہ تو تمہیں بادشاہ سے بات نہیں کرنے دیں گے بادشاہ نے تین دن کے بعد واپس گھر جانا ہے اور راستے میں ایک دریا پڑتا ہے اس کے اوپر ایک پل ہے اسی پل سے گزر کے جائے گا دوسرا کوئی راستہ نہیں تم جاؤ پل کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤ جب بادشاہ کی سواری گزرے تو بادشاہ کو تم اپنی سنا دینا بادشاہ کم از کم تمہیں گائے کے پیسے واپس دے دے بڑھیا وہاں پہنچ گئی تین دن کے بعد محمد شاہ پہنچا اب جب یہ اس پل کے اوپر سے گزرنے لگا تو بڑھیا آگے بڑھی اور اس نے سواری کے لگام کو پکڑ لیا محمد شاہ نے پوچھا بڑی اما کیا بات ہے اس نے کہا بھائی تمہارے سپاہیوں نے میری گائے کو ربا کر کے کھا لیا مجھے پیسے بھی نہیں دیے محمد شاہ میرا اور تیرا ایک مقدمہ ہے اتنا بتا دے اس کا فیصلہ اس پل پہ کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل سے پہ کرنا چاہتا ہے اتنا بتا دے اس کا فیصلہ اس پل پہ کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل سے پہ کرنا چاہتا ہے جب اس نے پل سے کا نام لیا محمد شاہ کے اوپر خوف کی وجہ سے کب کبھی تاریخ ہو گئی نیچے اترا کہنے لگا ماں تاج اتار کے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں بس معاف کر دے ستر گایوں کے برابر قیمت دی اور اس کو معاف کروایا اور کہا میں یہی نمٹانا چاہتا ہوں کہ ہم کے دن پل سے رات پہ حساب کے قابل نہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ قیامت کے دن پل سے رات پہ ہمیں جانا ہوگا تو یہ ان کے دل میں ڈر ہوتا تھا صحیح نام ہم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے ان کو وہ درجہ دیا کہ وہ مراد مصطفیٰ بنے اللہ کے محبوب کی دعا مانگی اور دعا کی قبولیت کے طور پر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی نبی السلام نے فرمایا لوکان آبادی نبی اللہ عمرا اگر میرے بعد بل فرد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ نے عمر میں وہ شان رکھی تھی کہ یہ ایک نبی بن جاتا ایسی اللہ نے شان عطا فرمائی نبی السلام نے فرمایا الحق کو یون فلک لسان عمر عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے ایک حدیث میں فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے چنانچہ کتنے مقامات ایسے تھے کہ جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن مجید کی تعلیمات کے بالکل مطابق نکلی ایسی فراست اللہ نے عطا فرمائی تھی اتنا سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رویا کرتے تھے اتنا روتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ آنسو کے گرنے کی وجہ سے ان کے رخساروں کے اوپر لائنیں بن گئی تھیں جو دور سے آدمی کو دیکھنے سے نظر آ جایا کرتی ایک مرتبہ پینے کو پانی مانگا تو کسی نے شربت لا کر دے دیا اب شربت پینے لگے تو ٹپ ٹپ آنسو شربت میں گرنے لگے شربت کے پیالے میں کسی نے کہا میر المومنین آنسو ملا شربت پی رہے ہیں فرمایا ہاں میں نے تو پانی مانگا تھا شربت پیش کیا گیا مجھے آیت یاد آ گئی کہیں عمر کو قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے از ہب تم تیے بات کم فی حیات کم دنیا تا تم بہار حالانکہ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں آتی ہے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے عملوں کا اجر ہمیں دنیا میں مل رہا ہو اور ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دیں ہم نے تمہارے عملوں کا بدلہ دنیا میں تمہیں دے دیا ڈرتے تھے کانپتے چنانچہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں حضیفر لانوں کو بلایا یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام بتلائے تھے منع کر دیا تھا کہ یہ نام آگے نہ کسی کو بتانا عمر ان کو بلا بھیجا تنہائی میں فرمانے لگے کہ حذیفہ بھائی مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتائے اور یہ بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا یہ نام کسی کو نہ بتانا بھائی میں آپ سے نام تو نہیں پوچھتا بس اتنا بتا دو کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے اتنا بتا دو کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں چنانچہ جب وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے صحابہ کو بلایا اور ان کو وسیعت کی کہ میں جب فوت ہو جاؤں شہید ہو جاؤں تو مجھے تم جلدی نہلا دینا اور جلدی کفن کفنا دینا اور دفنا دینا جلدی کی تاکید کی تھوڑی دیر بعد پھر تاکید کی پھر تھوڑی دیر بعد پھر تاکید کی کسی نے کہا حضرت اتنی جلدی کی تلقین کیوں کر رہے ہیں تو عجیب جواب دیا فرمانے لگے میں جلدی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہوئے تو تم اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوئے تو تم جلدی میرا بوجھ کندھوں سے اتار دینا عمر کے حال کو تو اللہ جانتا ہے عمر کے حال کو تو اللہ جانتا وہ ڈرتے تھے کانپتے تھے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے اور یہ آسین عثمان غنی لانو آسین علی متدار لانو کا تھا سب صحابہ کا یہی حال تھا چنانچہ ایک صحابی بیٹھے رو رہے تھے دارو قطار ان کے دوست آئے کہنے لگے کیا ہوا کوئی غلطی ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی کیا ہوا کیوں اتنا رو رہے ہو ان کے سامنے گندم کا دانا پڑا تھا انہوں نے گندم کا دانا اٹھا کر کہا اللہ کی قسم میرے پوری زندگی کے گناہوں کا وزن یہ گندم کے دانے کے برابر نہیں میں گناہوں پہ نہیں رو رہا اس بات پہ رو رہا ہوں اللہ نے جو ایمان کی نعمت عطا کی ہے کہیں موت سے پہلے وہ مجھ سے واپس نہ لے لے وہ اس پہ رویا کرتے اور تابعین کا بھی یہی یاد تھا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پہ خوف خدا اتنا سوال ہوتا تھا کہ جب چل کے آتے تو یوں محسوس ہوتا یہ وہ نوجوان ہے جو ابھی اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہا اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کے آنسو کا پانی زمین کے اوپر بہنے لگ جاتا تھا اتنا روتے تھے رابعہ بسری اللہ کی نیک بندی اتنا روتی تھی کہ روتے ہوئے اپنے آنسو کو زمین کے اوپر ڈالتی جاتی جہاں ان کے آنسو پڑتے اتنا پانی ہوتا کہ وہاں زمین میں سے گھاس اگایا کرتی تھی اتنا روتی ایک مرتبہ کسی نے بھنا ہوا مرغ پیش کر دیا راب وسری رونے بیٹھ گئی اس نے کہا اماں میں تو بھنا ہوا مرغ پیش کیا کہ آپ کھائیں گی آپ رونے ہی بیٹھ گئیں پر مان لگے روش لیے رہی ہوں کہ مجھ سے تو یہ مرغ اچھا اس نے کہا یہ کیسے کہ آپ سے تو مرغ اچھا کہنے لگی ہاں اس لیے کہ مرغ کو پہلے سبا کیا گیا جب جان نکل گئی پھر اس کو آگ میں بھونا گیا اس کو دیکھ کر مجھے یاد آیا راجیا اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو پھر قیامت کے دن زندہ تجھے جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا تو اس سے تو مرغ پھر بھی اچھا ہے یہ خوف خدا ہوتا تھا ان کے دل میں ڈرتے تھے اور کانپتے تھے اور یہی یہی یہی حال سب حضرات کا ہوتا تھا چنانچہ انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کو مقام خوف کی سیر نصیب ہے انسان اور جن کے سوا ساری مخلوق کو مقام خوف حاصل ہے اس لیے انسان اور جن کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا نہ زمین نہ آسمان نہ حیوان نہ ترند نہ پرند نہ مچھلیاں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو جانتے ہیں حدیث پاک میں آتے ہیں توجہ سنیے نبی علیہ میں راج پر تشریف لے گئے آپ نے فرشتوں کو دیکھا قیام میں کھڑے ہیں کانپ رہے ہیں اوپر آسمان پہ دیکھا رکوع میں فرشتے ہیں کانپ رہے ہیں اور اوپر کے آسمان پر دیکھا سجدے میں ہیں فرشتے کانپ رہے ہیں پھر دیکھا فرشتے تیات میں ہیں کانپ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل میں نے ان فرشتوں کو اس اس طرح نماز کی کسی حالت میں دیکھا مگر سب کانپ رہے تھے انہوں نے ارض کیا اللہ کے نبی ان فرشتوں کو اسی حالت میں پیدا کیا گیا یہ قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے مگر اللہ تعالی کی عظمت کا ان کے دل پر اتنا اثر ہے اس حال میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈر کر کاپ رہے جو پیدا ہی سجرے میں ہوئے وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ پیش ہے ہمارا کیا حال ہے ہم کیا کرتے پھرتے ہیں کرتے بھی نہیں اور ڈرتے بھی نہیں دل سے خوف نکل چکا ایسے دلیلوں کے گناہ کرتے ہیں جیسے ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں نبی علیہ السلام جب اوپر آسمانوں سے گئے تو آپ نے عرش کے اندر سے آواز آتے سنی جیسے چارپائی پر دو تین آدمی اکٹھا بیٹھ جائیں تو چارپائی میں سے آواز آتی ہے کرسی میں سے آواز آتی ہے ایسی آواز سنی نبی اسلام نے فرمایا جبرائیل یہ کیسی آواز ہے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ رب العزت کی جلالت شان کا عرش پر اتنا برود ہے کہ اللہ کا عرش بھی اللہ کی عظمت سے کپ کپا رہا ہے ساری مخلوق اللہ تعالی کی فرما بردار ہے سوائے انسانوں کے اور جنوں کے ان میں سے بعد ہیں جو فرما بردار ہیں اور بعد ہیں جو نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں نادان ہیں سمجھتے جو نہیں ہیں احساس ہی نہیں ہے ہم کس مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں شیر اگر غصے میں آ جائے تو بندے کا کتنا نقصان کر دیتا ہے ارے اگر اللہ تعالی جلال میں آ جائے تو پھر بندے کا کیا نقصان ہو جائے اس لیے فرمایا وایو اللَّهُ کم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ ہمیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے توجہ فرمائیے گا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے اب بات مکمل کروں گا ایک تابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے میں سارا دن اس کے اوپر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوں لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں تو وہ اونٹ چیخے مارتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا میری آنکھ کھل جاتی ہے اگلے دن پھر کام کرنا ہوتا ہے نیند پوری نہیں ہوتی میں بڑا پریشان ہوتا ہوں مجھے بتائیے میں کیا کروں نبی اسلام نے فرمایا اچھا ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا مدعی کی بات کو سن لیا اب مدعا علیہ کی بات کو بھی سنیں گے لہذا اپنے اونٹ سے کہو کہ ہمارے پاس آئے جب اونٹ کو کہا گیا کہ نبی علیہ اسلام نے بلایا ہے کتابوں لکھا ہے کہ اونٹ بڑے ادب کے ساتھ چلتا چلتا مسجد نبی کے دروازے پر آیا اور وہیں آ کر بیٹھ گیا سہن میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے نبی علیہ السلام نے اونٹ سے ہم کلامی فرمائی اور فرمایا کہ کیا بات ہے تو اپنے مالک کے آرام کا خیال نہیں کرتا رات کو سونے نہیں دیتا وہ تیرے کھانے کا خیال کرتا ہے تیرا تجھے دانا ڈالتا ہے گھاس ڈالتا ہے جب وہ تیرا خیال کرتا ہے تو خیال کیوں نہیں کرتا اونٹ نے بڑے ادب سے جواب دیا اے اللہ کے محبوب میرے مالک نے سچ کہا وہ مجھ پر اونٹ بوجھ لادتا ہے میرا جو ہے میں اس کا خیال کرتا ہوں وہ میرا خیال کرتا ہے سارا دن ہم محنت کرتے ہیں رات کو تھکے ہوئے واپس آتے ہیں اے اللہ کے نبی کبھی کبھی یہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں پھر ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو میرے مالک یہ سوچتے ہیں میں تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ لوں گا یہ اس ارادے سے تھوڑی دیر لیٹتے ہیں تھکاوٹ غالب آ جاتی ہے نیند گہری ہو جاتی ہے عشاء کی جماعت کا وقت گزر جاتا ہے دیر ہو جاتی ہے اس وقت میں ان کے پاس ہوتا ہوں اے اللہ کے نبی مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو میرے مالک کی نماز قضا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے ساتھی تھا ان کی آنکھ لگ گئی تھی تو تو جاگتا تھا تو ہی نہیں جگا دیتا اے اللہ کے نبی میں بھی نہیں سوتا میں چیختا ہوں میرے مالک اٹھ جا اور اپنے مالک کی فرما برداری کر لے سوچنے کی بات ہے اونٹ کے دل میں خوف خدا اتنا ہے ہم انسان ہو کر اونٹ سے بھی گئے گزرے بن گئے ہم اپنے آپ پہ غور تو کریں ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا آج ہم کیا بنے پھرتے ہمارا حال تو وہی ہے کسی نے اونٹ سے کہا تھا رہے میاں تیری گردن ٹیڑھی کیوں ہے اس نے جواب دیا تھا کہ اگے گردن کی کیا بات کرتے ہو میرے جسم کا کوئی تو بتاؤ جو سیدھا ہے میرے تو سارے کے سارے آزائی ٹیڑے ہیں ہمارا حال بھی وہی ہے کوئی ایک عمل ہے ہماری زندگی کے جس پہلو کو دیکھو وہی عجیب ہے ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں خوف خدا بڑی نعمت ہے نبی السلام نے دعا مانگی اللہ انی اس خشیتی کا ماتہ بھی میں آپ سے آپ کی خشیت مانگتا ہوں جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگا کہ محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ توجہ فرمائیے گا بات مکمل ہونے والی ہے عبداللہ اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے بزرگ گزرے ہیں حافظ الحدیث گزرے ہیں اتنی اچھی زندگی ان کی کہ رجال کی کتب میں جتنے تعریفی الفاظ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں کہے گئے اتنے الفاظ کسی دوسرے محدث کے بارے میں نہیں کہے گئے حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی اتنا کھل کے تعریفیں نہیں ہوئی جتنا عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں تعریفیں کی گئی اللہ نے ایسی شان دی امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا ایک وقت میں چالیس چالیس ہزار لوگوں کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں یہ حدیث پڑھاتے سننے والے آگے بول دیتے مکبر بنتے ایک دفعہ مکبر لوگوں کی تعداد گنی گئی تو بارہ سو مکبر تھے جو حدیث لوگوں کو سنایا کرتے تھے اب بارہ سو سپیکر لگے ہو تو مجمع کتنا ہوگا اتنے بڑے مجمے کو حدیث کا درس دیتے چالیس چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار آدمی ایک وقت میں بیٹھ کر حدیث پڑھتے ان کی زندگیاں بدلتی ان کا واد ایسا ہوتا تھا دلوں کو موم کر دیتا تھا آنکھیں جاری ہو جاتی تھیں لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے تھے اللہ نے ان کو ایسا جو ہے بر اثر بیان عطا فرمایا تھا ان کی بات آتی ہے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے طلبا سے کہا کہ مجھے چار پائی سے اٹھا کر نیچے زمین پر لٹا دو اب نیچے کوئی قالین تو نہیں بچھا تھا نہ چپس کا فرش تھا نہ اونکس کا پتھر لگا ہوا تھا نیچے تو مٹی تھی شاگرد ذرا گھبرائے ہم اپنے استاد کو مٹی پہ کیسے لٹائیں مگر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ مجھے نیچے زمین پہ لٹا دو الامر فوق ادب حکم ادب سے زیادہ افضل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اب جب شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت نے پھر فرمایا نیچے لٹا دو چنانچہ انہوں نے اپنے شیخ کو اٹھایا اور زمین کے اوپر لٹا دیا مگر ان کی چیخیں نکل گئی کیا دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ان کے شیخ اپنا رخسار زمین پر رگڑ رہے تھے اور اپنے بالوں کو پکڑ کے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاتے پہ رحم فرما نہیں کہا اللہ میں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے نہیں کہا اللہ میں نے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا ہوں نہیں کہا اللہ میں نے دین کی خدمت میں زندگی لگا دی کوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا اگر کیا تو کیا بس داڑھی کو پکڑ کر رونے لگے اور اتنا کہنے لگے اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاتے پہ رہے فرما اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا ایسا خوف عطا فرما دے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے گناہوں سے محفوظ فرما لے تو محبوب العلماء وصلحاء حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی بیان فرما رہے ہیں پیار کردہ مکتبہ نقش مجددیہ المکہ ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے دکان نمبر پندرہ سلام کتب مارکیٹ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹون نیوٹون مسجد گرو مندر کراچی علماء کرام کی تقاریر مناظر اسلام کے مارکت الارا مناظر ملک کے مشہور ناطخانوں کے خوشکن حرت انگل انگڑا دینے والی نعتیں اور مجاہدین اسلام کے جہادی کرانے اور تبلیغی بیانات کا واحد مرکز بین الاقوامی شہرت کی کرام کے سارنگ اور ہے ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں نوٹ پرانی اور نئی کسٹوں کی برائی دیو phone number zero triple three double two double four nine one five کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا کہ بربر مشکاں پاوے مالی دا کم پانی دینا کہ بربر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھول لانا ਉਹ ਲਾਵੇ या ना लावे माली दा कम पानी देना ते बर बर ਪਾਵੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ दा ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ ਉਹ ਲਾਵੇ लावे या ना عدل کریں کمبتے اچیاں شان والے عدل تے کمب دے کمبے اچیاں شان والے فضل کریں بخشے ج میں جی منہ کالے جے ویکھا اپنے عملہ دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا اپنے عملہ دے ول تے کچھ نہیں جے دیکھا تیری رحمت دے وحاب اللہم اللہ علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں پر پردہ جی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے مالک جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما میرے میرے در درگزر کا معاملہ فرما دنیا آخرت کی دلت رسوائی سے محفوظ فرما اے اللہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے اے گناگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے اوپر بھی رحمت کی چادر عطا فرما اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاتت میں لٹرا دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی بچے کو پھینک نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ بیٹا میرا ہی ہے